محبت جو لڑاپن میں کٹاتی ہو گلے وہ محبت جو لڑکیا جو کٹاتی ہو گلے وہ ذہانت کے بزرگوں کا دیا جی سے جلے ذہانت کے بزرگوں کا دیا جی لے وہ سخاوت کے جو ایمان کے سانچے میں ڈھلے وہ سخاوت کے جو ایمان کے سانچے تلوار کے سائے میں پلے وہ شجاعت کے جو تلوار کے سائے میں پلے ان کو میراث میں ماموں سے ملی ماں سے ملی ان کو میراث میں ماموں سے ملی ماں غازی کی شہیدوں کے دبستان سے ملی موت غازی کے کے شہیدوں دبستان سے ماد کر ان کو نہ پیر فلک ملے دیکھ کر ان کو نہ پیر فلک آ ملے وہی پیر اونچی وہی خمدار گلے وہی اونچی وہی خمدار گلے ان سے سبتین تین رسالات نہ کیوں نام چلے ان سے سب تین رسالات کا نہ کیوں نام چلے ایک ہی گھر میں پلے ایک ہی سانچے میں ڈھلے ایک ہی گھر میں پلے ایک ہی سانچے چلے وہ بھی آئے تو مڑتا نہیں جادا جن کا کو بھی آئے تو مڑتا نہیں جادا جن کا کو بھی آئے تو مڑتا نہیں جادا جن کا کو بھی آئے تو مڑتا نہیں جادا جن کا موت کے منہ پہ تماچا ہیرا دادا جن کا مت کے منہ پہ تماچا ہے دادا جن کا باپ پرور دے اشفاق رسول سقلین باپ پرور دے اشفاق رسول سقلین جو علی کی شفقت میں تھا شریک حسنین جو علی کی شفقت میں تھا شریک سنیے مجھے اس کے شاگرد جو تھا قوت بازو حسین اس کے شاگرد تھا قوت بازو حسین جس کے سینے میں دل فاتح ہے صرف و حنین جس کے سینے میں دل فاتح ہے صرف و حنین جو شی آپ حق خدمات میں ملا جوش دلاور حق خدمت میں ملا پاتا فاتح خیبر کا وراثت میں ملا فاتح تمیز کے بعد آما وہ مخدوم ملا جو ہدایات میں شریک ما وہ مخدوم ملا جو ہدایات میں شریک مثل عباس شہدی کی رفاقت میں شریک مثل عباس شہدی کی رفاقت میں شریک حق تبلیغ میں مقصد کیا اشاعت میں شریک حق تبلیغ میں مقصد اشاعت میں شریک سات کے رہی کار امامت میں شریک سات کے رہی کار نظر بارش سیرت صدیقہ کبرا بھی ہوئی وارث سیرت صدیقہ کبرا بھی ہوئی وارث سیرت صدیقہ کبرا بھی ہوئی وارث سیرت صدیقہ کبرا دے ہوئے حامل سوز دل فاطمہ زہرا بھی ہوئی حامل سوز دل فاطمہ مقدر زہرا بھی ہوئی حامل سوز دل فاطمہ زہرا بھی ہوئی پیٹ پہ ہاتھ دھرا اور علم دے کے کہا پیٹ پہ ہاتھ پیٹ پہ ہاتھ دھرا اور علم دے کے کہا پیٹ پہ ہاتھ دھرا اور علم دے کے کہا اس کو پہچانتے ہو تم یہ علم ہے کس کا اس کو پہچانتے ہو تم یہ علم ہے یہ وہی رایت اسلام ہے جس کو بیٹا یہ رایت جی اسلام ہے جس کو بیٹا جنگ موتا میں لڑے لے کے تمہارے دادا جنگ موتا میں لڑے لے کے تمہارے دادا اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا حشم لے کے چلو اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا حشم لے کے چلو اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا حشم لے کے چلو اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا جم لے کے چلو ہم قربان کچھ دور علم لے کے چلو ہم قربان کچھ دور علم لے کے چلو چم تفصیل امم ہے بیٹا یہ علم پرچم تقدیر امم ہے بیٹا اس کے سائے میں عرب اور عجم ہے بیٹا اس کے سائے میں عرب اور عجم ہے بیٹا سلو تفصیل بھی گو وقت تو کم ہے بیٹا سلو تفصیل بھی گو وقت تو کم ہے بیٹا کن روایات کہاں ملی بیٹایا کہاں ملے الم ہے بیٹا کہاں یہ علم ہے بیٹا کن کنوایا کہاں یہ علم ہے بیٹا اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آبادی کا اس کا مقصد نہیں قبضہ کسی آباد نہیں قبضہ کسی آبادی کا مساوات کی آزادی کا مساوات کی آزادی کا آیت ہے مساوات کی آزادی کا سیاست کا نشان ہے یہ سیاست کا نشان ہے یہ فلسفہ امن و اما ہے یہ علام نظر فلسفہ امن و اما ہے یہ علام پر سایا رب دو جہاں ہے یہ علام الکو پر سایا رب دو جہاں ہے یہ الام کتنے معصوموں کی آہوں کا دھواں ہے یہ الام کتنے معصوموں کی آہوں کا دھواں ہے یہ الام میں علم سرور عالم نہ جھکے مارکے میں علم سرور عالم نہ جھکے مارکے میں سرور عالم نہ جھکے مارکے میں الم سرور عالم نہ جھکے ہاتھ کٹ جائے علمدار کا پرچم نہ جھکے ہاتھ کٹ جائے علمدار کا پرچم نہ جھکے ہاتھ کٹ جائے علمدار کا پرچم نہ جھکے ہاتھ کٹ جائے علمدار کا پرچم نہ جھکے شاہ مردہ کی شجاعت کے نمونے دکھلا شاہ انشاءاللہ مزہ مطلب دکھلاوت کے نمونے دکھلائے ماں کے اقبال سے پروان چڑھے خون میں نہائے ماں کے اقبال سے پروان چڑھے خون میں نہائے ہو کے پھرے بل بھی جبینوں پہ نہ لائے سرخرو ہو کے پھرے بل بھی یہ راوی پہ نلا سامنے لاشے جب راوی کا بیا سامنے لاشے پہ اس کو جلی ماں نے بڑا جبر کیا دل پہ اس کو سو نے بڑا جبر کیا دل پہ اس کو نے بڑا جبر کیا دل پہ اس کو نے بڑا جبر کیا جس تاریخ وہ سبر کیا بیٹوں کا نہ پھر نام لیا کے پھر نام لیا مگر اس وقت کے جب رن میں گرے شاہ اس کی جو آنے کچوانے لگی کانوں میں صدا آوازے کی جو آنے لگی کانوں میں صدا کے ڈوری پہ یہ بیٹوں کو پکاری دکھیا کے ڈوری پہ یہ بیٹوں کو پکاری دکھیا وقت مامو پہ ہے فخر ابو جادا وقت مامو پہ ہے فخر ابو جادا وقت مامو پہ ہے فخر ابو جادا وقت مامو پہ ہے فخر ہے آن محمد آؤ نا دھوپی ہے آن محمد آؤ نا دھوپی ہے آن محمد آؤ لاش تم دونوں کی مختل میں پڑی ہے بیٹا لاش تم دونوں کی مختل میں پڑی ہے بیٹا دن تو ڈھلتا ہے مگر دھوپ دھوپی ہے بیٹا دن تو ڈھلتا ہے مگر دھوپ دھوپی ہے بیٹا چوکو گا کے مصیبت یہ بڑی ہے بیٹا چوکو گا یہ مصیبت یہ بڑی ہے بیٹا قیامت کی گھڑی ہے بیٹا قیامت کی گھڑی ہے بیٹا زب ماموں کو کرے بہنوں کا چھینے زب ماموں کو کرے بہنوں کا زب ماموں کو کرے بہنوں کا چھینے زب ماموں کو کرے بہنوں کا زیوار چھینے وقت اب وہ ہے کہ آدھا میری ہے چینے آدھا میری میری چادا جی میری دادا میزان جی عدالت ذرا رب میزان عدالت ذرا رب ایک طرف خبر حسین طرف عزم خلیل صبر حسین عزم خلیل شرط انصاف ہے خالی کے افطار جمیل شرط انصاف ہے خالی کے افطار سرفون محمد ہے ادھر اسماعیل محمد ہے ادھر اسماعیل فرزند پہ راضی بھائی رادا تو نہ تھی فرزند کر راجی بھائی رادا تو نہ پر فرزند پہ راجی بھائی تھی فرزند تو نند کرا رادا تو نہ تھی صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی خبری میں آ جاتا نتے